welcome to the next lecture of visual programming last time ہم نے ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کے بہت سارے کنسیپٹس کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھا تھا اس کی ہم نے ڈیفینیشنس دیکھی تھی event handlers event producer event consumer اور ہم نے ایک سی پلس پلس کی چھوٹی سی ایگزامپل کے ساتھ ان کنسیپٹس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی امپلائی کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس ایگزامپل میں کون ایونٹ پروڈیوسر ہے کیا ایونٹس ہیں کون سے ہینڈلرس ہیں اور لاسٹ ٹائم ہم نے ذکر کیا تھا کہ اب ہم ایک نئی لینگویج انٹروڈیوس کریں گے جو کہ بہت پاپولر ہے گوئی پروگرامنگ میں یوز ہوتی ہے اور اس کورس میں ہم اس لینگویج کی بیس پہ سارا کام کریں گے اور وہ لینگویج ہے سی شاپ کی تو اب ہم سی شاپ کی تھوڑی سی ہسٹری کہاں سے یہ لینگویج آئی کیسے آئی اس کے فنڈامنٹلس کیا ہیں اس کے ڈفرینٹ پھر لینگویج کے سیمینٹک سمجھیں گے اس کو تھوڑا سا کمپیئر کریں گے کہ یہ جاوا اور سی پلس پلس سے کیسے ڈفرینٹ ہے جو probably one of the two ہیں جن سے آپ آلریڈی فیملیئر ہوں گے اور پھر ہم اس میں چھوٹے چھوٹے پروگرام لکھ کے اسے لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو سی شاپ کی لینگویج آئی کہاں سے اب ہم اس کے نام پہ بھی جائیں گے اور اس کی تھوڑی سی ہسٹری پہ بھی جائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ جاوا بہت پاپولر لینگویج ہے اور سی شاپ سے زیادہ پرانی ہے اور جاوا کی ایک کی فیچر دو تین کی فیچر تھے جن میں سے ایک کی فیچر اس کی پلیٹ فارم انڈیپینڈنس تھی کہ سن نے ایک جاوا لینگویج بنائی اور وہ لینکس پہ بھی چلتی ہے ونڈوز پہ بھی چلتی ہے میک او ایس پہ بھی چلتی ہے اور ایون ایمبیڈ ڈیوائسیز پہ بھی چلتی ہے جاوا کا ایک ورژن ایون بہت سارے موبائل فونس پہ چلتا تھا اس کے علاوہ اس کا ایک کی فیچر یہ تھا کہ وہ ایک ورچوئل مشین بیسڈ ہے اب ورچوئل مشین بیسڈ لینگویج کیا ہوتی ہے جس طرح ہم سی پلس پلس میں کوڈ لکھتے ہیں اس کے بعد اسے ایک کمپائلر ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور کمپائلر اس کا ایک بائنری کوڈ بناتا ہے یعنی کمپائلر اس کے اگینسٹ انسٹرکشنس جنریٹ کرتا ہے for a particular processor processor کیا ہوتے ہیں مثلاً انٹل کا پینٹیم پروسیسر ہے اے ایم ڈی کا پروسیسر ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ آرکیٹیکچر میں جائیں تو پاور پی سی تھے یا آم کے پروسیسرس ہیں جو اب اکثر ٹیبلیٹس اور موبائل فونس میں ہوتے ہیں یہ سارے ڈفرینٹ پروسیسرس ایک انسٹرکشن سیٹ دیتے ہیں کہ جس کی یہ بائنڈری انسٹرکشنز ہیں اور سی پلس پلس کا کمپائلر ایک پروگرام کو لے کے ان بائنڈری انسٹرکشنز میں کنورٹ کرتا ہے اس کے کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصان ہیں فائدہ کیا ہے کہ ایک پرٹیکولر پروسیسر کے لیے وہ پروگرام آپٹیمائزڈ ہے ایک بات اور دوسری بات اس پروسیسر پہ اس پروگرام کو چلانے کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بعض کیسز میں اگر ہم کسی اور پروگرام کی سروسز یوز کر رہے ہیں مثلاً ہم آپریٹنگ سسٹم کی سروسز یوز کرتے ہیں ان پٹ یا آؤٹ پٹ کے لیے تو ہمیں آپریٹنگ سسٹم چاہیے یا دوسرے وہ پروگرامس چاہیے جن پہ ہم ڈپینڈ کر رہے ہیں لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یا ان انسٹرکشنس کو چلانے کے لیے اٹ سیلف کچھ نہیں چاہیے اس کے کنٹراسٹ میں ایک لینگویجز ہوتی ہیں جو ورچوئل مشین بیسڈ ہوتی ہیں اب ورچوئل مشین بیسڈ لینگویج کیا ہوتی ہے ورچوئل مشین بیسڈ لینگویج کہتی ہے کہ یہ میرا بائٹ کوڈ ہے جو کسی پروسیسر کا بائٹ کوڈ نہیں ہے یعنی ایک تو پروسیسرس کے انسٹرکشن سیٹ ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ انسٹرکشن ایسے ہو یہ ایسے ہو یہ ایسے ہو ہم اس میں سے کسی کو نہیں یوز کرتے بلکہ ہم ایک نیا بائٹ کوڈ دیتے ہیں تو بائٹ کوڈ اور انسٹرکشن سیٹ اصل میں بات ایک ہی ہے انسٹرکشن سیٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں جب کسی پرٹیکولر پروسیسر کے آرکیٹیکچر کی بات کر رہے ہوں مثلاً انٹل کا پینٹیم پروسیسر ہے اس کا ایک انسٹرکشن سیٹ ہے اور جب ہم ورچوئل مشین کے لیے یا کسی ایسی چیز کے لیے بات کرتے ہیں جو کسی پروسیسر کا انسٹرکشن سیٹ نہ ہو بلکہ ہم نے خود سے سوچ کے بنا دیا تو ہم بائٹ کوڈ کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹرمینالوجی ڈفرینس ہے اب بائٹ کوڈ میں میں ٹوٹلی فری ہوں کہ میں کیا ڈیفینیشن لوں کیونکہ اسے کسی پروسیسر نے چلانا نہیں ہے لیکن اب میرا مقصد پروگرام لکھنے کا تو یہ ہے نا کہ وہ ایونچولی چلے تو پھر وہ چلے گا کیسے پھر مجھے اس پروگرام کو چلاتے ہوئے ایک اور لیئر کی ضرورت ہے جو اس بائٹ کوڈ کو انسٹرکشن سیٹ میں کسی پرٹیکولر پروسیسر کے انسٹرکشن سیٹ میں ٹرانسلیٹ کرے تو مثلا جاوا کا ایک بائٹ کوڈ ہے جاوا ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ پروگرام کو کوڈ میں جو بھی سورس کوڈ ہم لکھ رہے ہیں اس سے ٹرانسلیٹ کر دے اس بائٹ کوڈ میں اور پھر جب یہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہونا ہو اس ٹائم پہ اس پروگرام کو جو پروسیسر چل رہا ہے اس کے فارمیٹ کریں تو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کیا کیا ہم نے کمپائلر کے دو حصے کر دیے ایک کمپائلر کا حصہ سورس کوڈ سے لے کے بائٹ کوڈ تک اور دوسرا حصہ بائٹ کوڈ سے لے کے انسٹرکشن سیٹ تک کسی پرٹیکولر پروسیسر کے اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا پروگرام اب پروسیسر انڈیپینڈنٹ ہے دوسرا آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں پورا سورس کوڈ ہی اٹھا کے دوسرے بندے کو دے دوں وہ دوسرے کے لیے پورا کمپائل کرے دوسرے پروسیسر پہ اور وہاں چلا لے لیکن اس میں وہ سارے کام نہیں ہو سکتے جو کمپائلر انالائز کر لیتا ہے کہ اس میں یہ مسئلے ہیں بگس ہیں وہ ساری چیزیں وہ فکس کر چکا ہوتا ہے تو اگر میں کسی کو اور دوسرے کو میرا سورس کوڈ بھی نظر آ جائے گا اگر میں سورس کوڈ ہی دینے لگ جاؤں لیکن اگر میں بائٹ کوڈ دے رہا ہوں تو وہ آلریڈی آپٹیمائزڈ ہے آلریڈی اس پہ کمپائلر اپنے چیکس لگا چکا ہے ٹائپ چیکنگ کر چکا ہے جو بھی سارے کام کمپائلر کرتا ہے وہ کر کے اس نے کہا یہ کوڈ ہمیشہ چلے گا یہ ریڈی ٹو ایگزیکیوٹ ہے لیکن بس میں نے اسے انسٹرکشن سیٹ میں کسی پرٹیکولر پروسیسر کے انسٹرکشن سیٹ کے بجائے ایک جینرک لینگویج میں لکھتی ہے جو کہ بڑی ایزی ٹو کنورٹ ہے to an instruction set of any processor تو جس جس پروسیسر کے لیے جاوا کی ورچوئل مشین اویلیبل ہے وہ اس بائٹ کوڈ کو چلا سکتا ہے آلدو کہ ابھی میں نے کہا تھا ہم نے کمپائلر کے دو پیس کر دیے بٹ یہ جو پہلا پیس ہے اسے ہم جاوا کا کمپائلر کہتے ہیں اور جو سیکنڈ پیس ہے بائٹ کوڈ سے لے کے انسٹرکشن سیٹ تک اسے ہم جاوا کی ورچوئل مشین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں جاوا کا کوئی بھی پروگرام نہیں چلا سکتا جب تک میرے پاس جاوا کی ورچوئل مشین نہ ہو اگر آپ نے کبھی ویب پہ دیکھا ہو کہ آپ نے کوئی جاوا ایپلیٹ چلانے کی کوشش کی ہے اب لیٹسٹ ونڈوز ورژنس کے ساتھ اکثر جاوا بنڈل ان نہیں ہوتی تو جب آپ جاوا ایپلیٹ چلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو کہتا ہے کہ ہاں یہ ایپلیٹ کا سارا کوڈ میرے پاس موجود ہے ایپلیٹ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جو ویب بروزر کے اندر چلتا ہے اس کا سارا کوڈ میرے پاس اویلیبل ہے لیکن آپ کے پاس وہ پروگرام نہیں ہے جو اس کے بائٹ کوڈ کو آپ کے پروسیسر کے انسٹرکشن سیٹ میں کنورٹ کرے اور وہ پروگرام کیا ہے وہ جاوا کی ورچوئل مشین ہے وہ آپ اوریکل سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اوریکل سے اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے جاوا سن نے بنائی تھی اب سن کو اوریکل نے ایکوائر کر لیا ہے تو اوریکل اب یہ جاوا کے ورچوئل مشینز بھی بناتا ہے اور جاوا کی ایس ڈی کیس بھی بناتا ہے جاوا کی ورچوئل مشین اس بائٹ کوڈ کو آپ کے پروسیسر پہ ایگزیکیوٹ کرتی ہے اور جاوا کی ایس ڈی کے آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ ایک سورس کوڈ میں لکھا ہوا پروگرام جیسے آپ کا سی پلس پلس ہوتا ہے اس طرح سے جو جاوا میں لکھا ہوا پروگرام ہے اسے جاوا کے بائٹ کوڈ میں کنورٹ کر دیں تو جاوا کی ایک دو اسپیسیفکیشنز ہو گئیں ایک جاوا کی اسپیسیفکیشن ہے اس لینگویج کی جو آپ کے سورس کوڈ میں کیسے لکھا جائے گا اور پھر جاوا کی ایک بائٹ کوڈ اسپیسیفکیشن ہے کہ وہ اس انٹرمیڈیٹ بائٹ کوڈ میں کیسے لکھا جائے گا تو اس کے جو پلیٹ فارم انڈیپینڈنس ہے اس کا بہت فائدہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا فائدہ ہمیں آ, یعنی جب سیم پلیٹ فارم پہ بھی چلانا ہو تو بھی اس کے کئی فائدے ہیں اب ان کی بات کرتے ہیں ایک فائدہ تو تھوڑا سا پلیٹ فارم انڈیپینڈنس سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ انٹل کی پروسیسرس کا ایک سیریز ہے تھری ایٹ سکس آیا فور ایٹ سکس آیا پینٹی ایم اس کے بعد یہ کور پروسیسرس ہیں یہ سارے ڈفرینٹ پروسیسرس آلدو کے ایک دوسرے سے کمپیٹیبل ہیں لیکن ہر نئے ورژن میں کچھ ایڈیشنل انسٹرکشنز آئیں کچھ ایڈیشنل طریقے ایسے آئے جس سے پروگرام آپٹیمائز ہو سکتا ہے اب پروگرام کو انسٹرکشن سیٹ میں کمپائل کرنے میں جیسے سی پلس پلس کرتا ہے ایشو کیا ہے ایشو یہ کہ جب ہم پروگرام کو سی کو انسٹرکشن سیٹ میں کمپائل کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر میں پینٹیم والی ایڈیشنز لے لوں اور اسے پینٹیم کے لیے آپٹیمائز کروں تو اب پینٹیم سے پرانے کوئی کسی پروسیسر پہ وہ چلے گا نہیں کیونکہ اس میں ایسا ایسی انسٹرکشنز یوز ہو گئی ہیں یا ایسا بائٹ کوڈ اس انسٹرکشن اس پروسیسر کا یوز ہو گیا ہے جو وہ پرانے پروسیسر سپورٹ ہی نہیں کرتے اور اس کے ساتھ اگر میں ساتھ ایسے دیکھوں کہ میں نے پینٹیم کے لیے کر دیا تاکہ ایٹ لیسٹ پینٹیم پہ تو چلے لیکن کور پروسیسرز میں ایسی چیزیں آئی تھیں کہ وہ پروگرام ڈبل سپیڈ پہ چل سکتا تھا اور وہ میں نے یوز ہی نہیں کی تاکہ وہ ایٹ لیسٹ پینٹیم پہ چل سکے تو اگر میں صرف اس انٹل سیریز آف تھنگس کو بھی لے لوں تو مجھے ایک سیکنڈ اسٹیپ جو بائٹ کوڈ کو اس پروسیسر کے لیے آپٹیمائز کرتا ہے اس کا بہت ایڈوانٹیج ہے کہ میں اسے آپٹیمائز کر سکتا ہوں اب اس میں ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ اس کی پرفارمنس ہٹ کیا ہوگی تو پرفارمنس ہٹ کو سوچنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ شاید اگر ہمارا پروگرام دو منٹ میں کمپائل ہوتا ہے تو اس کو چلاتے ہوئے پہلے دو منٹ چاہیے ہوں گے اس بائٹ کوڈ کو پروسیسر کے انسٹرکشن سیٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہے جو مے بی ہم بعد میں ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں جسٹ ان ٹائم کمپائلیشن کا جسے جے آئی ٹی اکثر لکھتے ہیں تو جسٹ ان ٹائم کمپائلیشن کیا ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کو جتنا پارٹ صرف نیسیسری ہے آپ صرف اتنا کمپائل کر لیں مثلا میں نے ایک میتھڈ کال کیا جس میں دس انسٹرکشنس ہیں میں نے اسے کمپائل کر کے چلا دیا اس نے آگے ایک اور میتھڈ کال کیا جو ابھی تک کمپائلڈ نہیں تھا اس ٹائم پہ میں نے اسے کمپائل کر دیا اس کا اینڈ میں فائدہ یہ ایک تو آپ کی اپلیکیشن فوراً سے اسٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ کو کوئی انٹرفیس آنا ہے وہ فوراً سے آ جائے گا سیکنڈلی یہ کہ اکثر ایگزیکیوشنس میں پروگرام کے بہت سارے پارٹس ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوتے مثلاً وہی ایگزامپل ہم پہلے لیتے رہے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کی اگر آپ ورڈ کے مینیوز ایکسپلور کریں اس میں اتنی آپشنز ہیں اتنی آپشن شاید آپ نے کبھی یوز ہی نہ کی ہوں یا ون ٹائم یوز کی ہوں اور اگر وہ اس طرح سے ایک بائٹ کوڈ میں لکھا ہوتا تو صرف وہ پارٹس جو آپ ایکچولی یوز کر رہے ہیں وہ کمپائل ہوتے اور یاد رہے کہ کمپائلر جو پراپر کمپائلر ہے وہ بائٹ کو ٹرانسلیشن تک ساری ویلیڈیشنز وغیرہ ٹائپ چیکنگ کر چکا تھا تو اب ہمیں پتہ ہے ہر چیز کمپائل ہو جائے گی لیکن کب کریں صرف اسے ضرورت کے وقت کریں تو ہم نے دیکھا کہ جسٹ ان ٹائم کمپائلیشن یا جے آئی ٹی یا کبھی اسے جٹ کہتے ہیں جٹ کی وجہ سے ہمارا یہ ورچوئل مشین کا اوور ہیڈ بہت منیمل ہو گیا ہے اور ورچوئل مشین سے ہمیں ایک مین بینیفٹ ہوا پلیٹ فارم انڈیپینڈنس کا بہت یہ کہ ہم ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ٹارگیٹ کر سکتے ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم کے ڈفرینٹ پروسیسرس جس طرح انٹل کی سیریز کی ہم نے بات کی اس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں کہ جس ایکچوئل پروسیسر پہ ہم بیٹھے ہیں اس کے لیے ہمارا بائٹ کوڈ آپٹیمائز ہو کے چلے اس کے علاوہ ایک سیکنڈ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب ورچوئل مشین ایک بائٹ کوڈ کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہے تو بہت ایڈیشنل کنٹرول آ جاتا ہے سیکیورٹی کا سیکیورٹی کے کنٹرول سے کیا مراد ہے کہ ورچوئل مشین کی پالیسیز یہ ڈکٹیٹ کر سکتی ہیں کہ یہ پروگرام کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا مثلا یہ کون سی فائلس ٹچ کر سکتا ہے یہ کون سے نیٹورک ریسورسز کو ٹچ کر سکتا ہے اور کون سی میموری لوکیشنس کو ٹچ کر ٹچ کر سکتا ہے کون سی کالس کر سکتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ایک جاوا ورچوئل مشین کی پالیسی ہیں اور اس کی ایک سیکیورٹی سیٹنگز ہیں اس میں سے کچھ چیزیں سی پلس پلس کے پروگرامس کے لیے بھی ہو سکتی ہیں آپریٹنگ سسٹمس اسے انفورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر میں سی پلس پلس کے پروگرامس کی بات کروں تو وہاں پہ یہ settings at a program level ہوتی ہیں مثلا اگر میں یہ کہوں کہ مائکروسافٹ ورڈ میں چلا رہا ہوں اور ورڈ میں کوئی ملیشیس کوڈ ہے اور اس سے میں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پورے ورڈ پروگرام کی سیکیورٹی سیٹنگس کم کرنی ہوں گی کہ یہ پورا پروگرام کچھ نہ کر سکے اس کے اگینسٹ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مائیکروسافٹ ورڈ تو مائیکروسافٹ نے بنایا ہے میں اس پہ ریلائی کر لیتا ہوں اس میں میں نے ایک ایکسٹینشن لوڈ کرنی ہے یا اس کی کوئی ایڈیشنل فیچر لوڈ کرنا ہے جو کسی تھرڈ پارٹی ڈیولپر نے بنایا ہے اب میں اس ایڈیشنل فیچر کو پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتا جتنا میں ورڈ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں تو اگر ورڈ اسے اس طرح کسی ورچوئل مشین کی طرح لوڈ کرے اور اس پہ ایڈیشنل سیکورٹی لگا کے اس سے کام کروائے تو then I would be safer بہت ساری انیشیل جو وائرسز وغیرہ آئے وہ اس طرح سے ورڈ کے اسکرپٹس میں اور اس طرح کی چیزوں کے تھرو آئے کہ ایسے پروگرامس جن پہ ہم ریلائی کر لیتے ہیں اور ان کی ایکسٹینشنس کے تھرو یہ وائرسز اور میلویئر کچھ پرانے زمانے میں آئے تھے تو ورچوئل مشینس ہمیں اس سے پروٹیکٹ کرتی ہے ایک اور بینیفٹ جو ہمیں ورچوئل مشینس کا ہوتا ہے وہ میمری کے کنٹیکسٹ میں ہے کہ ہماری memory allocation totally virtual machine کے کنٹرول میں ہے اسے پتہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں کیا الوکیٹ کیا ہوا ہے اور جاوا اور اس طرح کی لینگویجز ہمیں ایک فیچر دیتی ہیں جسے کہتے ہیں گاربیج کلیکشن اگر آپ نے سی پلس پلس میں پروگرامنگ کی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر نیو کا آپ نے ڈیلیٹ لکھنا ہے شروع میں تو یہ بات بڑی سمپل لگتی ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ بات کمپلیکیٹ ہوتی ہے مثلا مثلا میں ایک پروگرام کے اندر دو میتھڈز لکھتا ہوں اور ایک میتھڈ سے دوسرا میتھڈ کال کرتا ہوں اور ساتھ میں میں نے کوئی چیز نیو کر کے دوسرے میتھڈ کو بھیجنی ہے اب یہ جو میں نے نیو کر کے دوسرے میتھڈ کو چیز بھیج دی کیا اسے دوسرا میتھڈ ڈیلیٹ کرے یا دوسرے میتھڈ کے فارغ ہونے کے بعد پہلا میتھڈ ڈیلیٹ کرے تو یہ چیز کمپلیکیٹ ہوتی جاتی ہے مثلاً وہ دوسرا میتھڈ کو تیسرا میتھڈ کال کر رہے ہیں تو ڈیلیٹ کی رسپانسبلٹی پہ بڑا کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے اور اس پہ بڑے بڑے رولز بنے ہوئے ہیں کہ کون کس چیز کو ڈیلیٹ کرے گاربیج کلیکشن اس کے ٹوٹلی کنٹراسٹ میں ایک ڈفرینٹ ویو دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ ڈیلیٹ کی رسپانسبلٹی پروگرامر کی ختم کر دیں اب پروگرامر نے ڈیلیٹ کرنا ہی نہیں بلکہ وہ کر سکتا ہی نہیں اسے ڈیلیٹ کی میتھڈ کال ہی نہیں دیتے وہ صرف نیو کر سکتا ہے اور ڈیلیٹ کون کرے گا ڈیلیٹ یہ ورچوئل مشین کرے گی یا ایک ایڈ آن کرے گا جو رن ٹائم پہ لوڈیڈ ہوگا اب یہ جو گاربیج کلیکشن کا رن ٹائم پہ لوڈیڈ ایڈ آن ہے یہ کیا کرے گا یہ بیسیکلی اس کے ملٹیپل الگوریتھمس ہیں بٹ ان سمری یہ یہ کرے گا کہ کوئی بھی میموری لوکیشن اگر ایسی ہے جو آپ کہیں سے بھی ریفر نہیں کر رہے یا آپ کے پاس اس کو ایکسیس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بچا تو وہ اس میموری لوکیشن کو ڈیلیٹ کر دے گا تو اس سے دو باتیں ذہن میں آتی ہیں ایک یہ کہ ایک ایڈیشنل پروسیس ہے جو پیریوڈیکلی چلنا ہے جو گاربیج کلیکشن کا پروسیس جو یہ میموری لوکیشنس ڈھونڈے گا جس کا ایک اوور ہیڈ ہے تو اکثر ہم ان ورچوئل مشینس بیسڈ لینگویجز کی بات کرتے ہوئے گاربیج کلیکشن اوور ہیڈ کی بات کریں گے کہ یہ ایک تھوڑا سا اوور ہیڈ ہوتا ہے آپ جگہ جگہ پڑھیں گے تو ہاں وہ ایک اوور ہیڈ ہے لیکن وہ پروگرامنگ کو کتنا سمپلیفائی کرتا ہے یا پروگرامر کی اگر ایک چھوٹی سی مسٹیک اتنی ساری میموری ویسٹیج یا میموری ریسورس لیکس ہو رہے ہیں اس میں رزلٹ کرتی ہے تو یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا اوور ہیڈ لے لیں اور دوسری بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ سسٹم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹلی exactly ہمارے پاس کس میموری لوکیشنس کے ایکسیس ہے کس کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں اور کس کو نہیں کر سکتے اگر میں لائک سی پلس پلس کی بات کروں تو سی پلس پلس میں کسی بھی پوائنٹر میں کوئی بھی ویلیو ڈال سکتا ہوں اور اس کو کسی وقت بھی انکریمنٹ ڈیکریمنٹ کر سکتا ہوں کسی انٹیجر میں یہ یاد رکھ سکتا ہوں کہ اس سے کتنے آف سیٹ پہ کیا چیز پڑی ہے تو ایسی لینگویج میں تو گاربیج کلیکٹر نہیں بن سکتا گاربیج کلیکٹر کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی پوائنٹر ڈس الاؤڈ ہوں جو کہ جاوا میں ڈس الاؤڈ ہیں تو یہ کچھ فیچرز ہوئے جو ایک تمام ہی ورچوئل مشین بیسڈ لینگویجز میں ملیں گے پھر اس کے بعد ہم ایک اور چیز کی بات کریں گے ایک مائکروسافٹ کی ایکسٹینڈیبل پروگرامنگ یا ڈفرینٹ کمپوننٹس آپس میں بات کر سکیں یا کمپوننٹ بیسڈ پروگرامنگ کی ایک ماڈل تھا جسے مائکروسافٹ میں کام کہتے تھے یا کمپوننٹ آبجیکٹ ماڈل اس کے ورژن ون آیا ٹو آیا انیشیلی اس کا پرپز جو ویری انیشیلی پرپز تھا اس کا اولے نام تھا آبجیکٹ لنکنگ اینڈ ایمبیڈنگ اور وہ اس کا کور پرپز تھا کہ اور ایکچولی بنا بھی یہ مائکروسافٹ آفس کے کنٹیکسٹ میں تھا کہ ایک مثلاً میں مائکروسافٹ ورڈ میں کام کر رہا ہوں اور بیچ میں میں نے ایکسل کی شیٹ ڈالنی ہے یا ایکسل میں کام کر رہا ہوں اور بیچ میں مائکروسافٹ ورڈ کی کوئی چیز ڈالنی ہے اور وہ ان پلیس ایڈٹ ہو جائے مثلاً ورڈ کے اندر میں کوئی چیز ڈالتا ہوں اسے ڈبل کلک کر کے ایڈٹ کر لیتا ہوں تو یہ جو فیچرس ہیں یہ دینے کے لیے ایک مائکروسافٹ نے کمپوننٹ آبجیکٹ ماڈل بنایا تھا پھر وہ ایکسٹینڈ ہوتے ہوتے اس میں ہمارے پاس ری یوزیبل کمپوننٹس آنے لگ گئے تھرڈ پارٹی ڈیولپرس نے کام ڈی ایل ایلس بنائیں کہ یہ ڈی ایل ایل لوڈ کریں یہ کمپوننٹ لوڈ کریں اور آپ اس کے ساتھ کچھ کام کریں اور کام کے انٹرفیسز اکثر سی پلس پلس کلاسز کی طرح ہوتے تھے directly C plus plus classes پہ میپ نہیں ہوتا کام ایک اٹ سیلف ایک ڈسکشن ہے لیکن آئیڈیا یہ تھا کہ ہمارے پاس جیسے سی پلس پلس کلاسز ایک سورس کوڈ لیول پہ آبجیکٹ اورینٹیڈنیس دیتی ہیں اس طرح سے کام ایک بائنری لیول پہ یا ایگزیکیوٹیبل ڈی ایل ایلس میں ایک آبجیکٹ اورینٹیڈنیس دے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں سی پلس پلس کی کلاس تو مجھے سورس کوڈ کسی کو دوں گا اسے سیم کمپائلر میں کمپائل کرنا ہوگا مجھے سورس کوڈ ریلیز کرنا پڑے گا اس طرح سے یہ ہوگا کہ میں تھرڈ پارٹی کو اپنا ایک بائنڈری کمپوننٹ دے سکتا ہوں کہ یہ ایگزیکیوٹیبل فائل ہے اور اسے وہ اپنے پروگرام میں اس کام کے تھرو انٹیگریٹ کر سکتی ہے تو یہ ہم نے تھوڑی سی جاوا اور قوم کی ہسٹری کیوں دیکھی کیونکہ تھوڑی سی سی شاپ کی ہسٹری ان دونوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے مائکروسافٹ نے جاوا کو ویژول اسٹوڈیو میں انکلوڈ کیا نائنٹیز لیٹ نائنٹیز میں اور کیونکہ جاوا بہت پاپولر تھی اور بڑی سپیڈ سے سرورز اور کلائنٹس پہ پاپولر ہو رہی تھی لیکن مائکروسافٹ کی انویسٹمنٹ آلریڈی کام میں تھی تو مائکروسافٹ نے جاوا میں تھوڑی سی ایکسٹینشنس کی اور وہ ایکسٹینشنس مینلی اس سے ریلیٹڈ تھیں کہ اس لینگویج میں کوڈ لکھتے ہوئے ہم قوم سے بات کر سکیں یعنی آبجیکٹس جو ایگزسٹ کرتے ہیں یا third party COM components exist کرتے ہیں ان سے بات کر سکیں مثلا میں ایک کام کمپوننٹس کی ایگزامپل دے دوں کہ کچھ عرصہ پہلے تک لائک فائیو سکس ایئرس پہلے تک اکثر براؤزر میں آپ کوئی چیز کھول رہے ہوں ایکچولی ابھی بھی بعض کا جاتا ہے کہ آپ یہ ایکٹیو ایکس کنٹرول لوڈ کر لیں ActiveX control basically COM objects ہوتے ہیں جو براؤزر کے اندر چلنے کے لیے ڈیزائنڈ ہیں تو یہ ایک انویسٹمنٹ ہے ایک سائڈ ہے جس پہ بہت ساری کمپنیز نے کام کیا ہوا تھا اور مائکروسافٹ کی ٹیکنالوجی تھی تو مائیکروسافٹ اس کو پرزرو کرنا چاہتی تھی انہوں نے اس کو پرزرو کرنے اور جاوا کی پاپولیرٹی اور اس کی ورچوئل مشین بیس اس کے فائدوں کو لے کے اس میں یہ کام چیزیں ڈالنے کی کوشش کی اب اس اس کام کی ادھر ایڈیشن سے سن جو جاوا کی اسپیسیفکیشنس لکھتا ہے یعنی سن بیسیکلی جاوا کی اسپیسیفکیشن دے دیتا ہے کہ جاوا کا بائٹ کوڈ ایسا ہو جاوا کی لینگویج ایسی ہو کمپائلرس وہ خود بھی لکھتا ہے کوئی اور بھی لکھ سکتا ہے تو مائکروسافٹ کے کمپائلر پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا انہیں اعتراض یہ ہوا کہ جاوا کے اندر یہ قوم کی ایڈیشنس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ویژول اسٹوڈیو میں جاوا پروگرام لکھے گا وہ جاوا پروگرام لینکس پہ یا کہیں اور چل نہیں سکے گا تو جاوا کی پلیٹ فارم انڈیپینڈنس ختم ہو جانی تھی بلکہ وہ ویژول اسٹوڈیو کی ایک عام لینگویج بن جانی تھی تو مائکروسافٹ کی اپنی ریزنس تھیں سن کی اپنی ریزنس تھیں اور ان کے درمیان ایک بڑی فیمس لٹیگیشن ہے جو شروع ہوئی اور کافی لمبا چلی لیکن مائیکروسافٹ نے اس پرابلم سے نکلنے کے لیے ایک اپنا پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی انہوں نے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک جاوا جیسی لینگویج ڈیزائن کرنے کی کوشش کی اور وہ لینگویج اور اس کی ابھی ہم بات کریں گے اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک clean room implementation of Java ہے ابھی جو میں نے ورڈ یوز کیا کلین روم امپلیمنٹیشن یہ کیا ہوتا ہے کلین روم امپلیمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک پروگرام لوں اسے ریورس انجینئر کر کے اس کی اسپیسیفکیشنس لکھوں کہ یہ پروگرام کرتا کیا ہے مثلا میں مائکروسافٹ ورڈ لوں اور اس کے سارے فنکشن جیسے جیسے وہ آپریٹ کر رہے اسے ایک فائل میں لکھ دوں یا ایک یعنی پیپر پین سے لکھ دوں کہ اس پہ یہ کلک کریں تو یہ ہوتا ہے یہ کلک کریں تو یہ ہوتا ہے اور وہ ساری کی ساری چیزیں لے کے میں ایک پروگرامر کو دے دوں اور وہ پروگرامر جس نے ورڈ دیکھا بھی نہیں ہے وہ صرف ان اسپیسیفکیشنس کو دے کے دیکھ کے کوڈ لکھے اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ کہ میں کاپی رائٹس اور ٹریڈ مارکس ان کے راؤنڈ سارٹ آف ایک ان سے بچ جاتا ہوں کیوں بچ جاتا ہوں کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ انوینشن ہے آئیڈیلی ہوتا یہ ہے کہ اسپیسیفکیشن لکھ کے ایک لائر انہیں دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی ٹریڈ سیگریٹ تو نہیں ہے یا کوئی ایسی ڈیٹیل تو نہیں ہے جو نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ بندہ اگر اس اسپیسیفکیشنس کو امپلیمنٹ کرے اسے لا میں لوپ ہول بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ایک اس میں کیچ یہ کہ یہ پیٹنٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا آپ پیٹنٹس کے گرد اس کے تھرو نہیں جا سکتے لیکن کاپی رائٹس اور ٹریڈ مارکس کے تھرو جا سک کے گرد جا سکتے ہیں اس کی بڑی فیمس ایگزامپل ہے کہ جب آئی بی ایم نے پی سی بنایا تھا تو اس کے جو کلونس بنے تھے جو first I B M clones تھے اس میں انہوں نے اس کی بایوس کو جو اس کی basic input output system ہے کہ کی بورڈ ماؤس ساری چیزیں کیسے چلنی ہیں جس کی وجہ سے ڈاس بوٹ ہونی ہے جو اس زمانے میں آپریٹنگ سسٹم تھا وہ اسی طریقے سے ریورس انجینئر کر کے اسپیسیفکیشنس لکھیں اور ایک سیپریٹ بندے نے اس اسپیسیفکیشنس کو دیکھ کے ایک نیا کوڈ لکھا پرانے کوڈ میں کوئی کاپی نہیں کیا تو اس لوپ ہول کو تھوڑا سا یوز پہ لٹیگیشن بھی ہوئی لیکن ان دا اینڈ یہ کلونس بنے یوز ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کمپلیٹلی جاوا کی کلین روم امپلیمنٹیشن ہے لیکن آپ اسے دیکھیں گے اگر آپ نے جاوا دیکھی ہوئی ہے کہ یہ بہت زیادہ انسپائرڈ ہے جاوا سے اور جاوا لائک لینگویجز سے کہ وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں اور آف کورس ایک نئی لینگویج بن رہی تھی اس میں بہت سارے ایڈیشنل فیچرس آئے اور وتھ ٹائم اس میں بڑی تیزی سے اپڈیشنس اور نیو فیچرس آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت اپڈیٹڈ لینگویج ہے سی شاپ جس کے بارے میں ابھی ہم اور بات کریں گے تو سی شاپ کی ابھی ہم تھوڑی سی اور بات کریں گے اور سی شاپ کے ساتھ دوسری چیز جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے ڈاٹ نیٹ تو مائکروسافٹ نے جاوا ان لائک جاوا ایک تھوڑی سی ڈسٹنگوش ڈسٹنگشن کر دی کہ ایک لینگویج ہے اور ایک لینگویج کا رن ٹائم ہے جسے وہ کامن لینگویج رن ٹائم کہتے ہیں instead of Java virtual machine یہاں پہ ایک کامن لینگویج رن ٹائم ہے اور فرنٹ پہ لینگویجز ملٹیپل ہو سکتی ہیں مثلاً اس کیس میں ایک ویژول بیسک ڈاٹ نیٹ ہے ایک سی شاپ ہے ایک ریسنٹلی ایف شاپ آئی ہے جو ایک فنکشنل اسٹائل کی لینگویج ہے اور تھرڈ پارٹیز نے بہت ساری لینگویجز کو ڈاٹ نیٹ کے لیے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے کیونکہ ڈاٹ نیٹ اب ایکچولی کیا چیز ہے ڈاٹ نیٹ وہ بائٹ کوڈ اسپیسیفکیشن ہے جیسی جاوا کی بائٹ کوڈ اسپیسیفکیشن ہوتی ہے پلس جس طرح جاوا کی لائبریریز ہوتی ہیں اس طرح کامن لینگویج رن ٹائم کی لائبریریز ہیں جو کہ ڈیفائنڈ ہے کہ یہ تو اویلیبل ہوئیں گی اور کچھ ایسی لائبریریز بھی ہیں جو ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ ہوں گی بٹ مائیکروسافٹ سسٹمس پہ ہمیشہ ہوتی ہیں تو انہیں بھی ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اویلیبل ہوں گی تو پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو سی شاپ یا ڈاٹ نیٹ اس طرح سے پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ نہیں ہے جس طرح سے جاوا ہے آلدو کی اسپیسیفکیشنس الاؤ کرتی ہیں کہ وہ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہو لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو جو دوسری پلیٹ فارمس پہ امپلیمنٹیشنس وغیرہ اویلیبل ہیں وہ لائک پانچ سال پرانے ورژنس کی ہیں پریکٹیکلی یہ مائکس آف ٹیکنالوجی ہے لیکن اس کے ورچوئل مشین والے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں جو کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیے تھے تو اس لیے یہ بہت پاپولر ہے ایک کی چیز جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے جو آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ ڈاٹ نیٹ اور سی شارپ میں کیا ڈفرینس ہے میں دوبارہ اسے تھوڑا سا سمرائز کر دوں ڈاٹ نیٹ وہ کامن لینگویج رن ٹائم ہے وہ set of libraries plus byte code specification ہے جو آپ کے سسٹم میں چل سکتا ہے جبکہ بہت ساری لینگویجز ایسی ہیں جو اپنے سورس فارمیٹ کو اس میں ٹرانسلیٹ کرنے دیتی ہیں سی شاپ کیوں اسپیشل ہے اور بھی لینگویجز ہیں but C sharp dot net کے بعد ڈیزائن ہوئی ہے اور لائک یہ C sharp most directly reflects the design of dot net dot net میں جو ٹائپس ہیں ان کے کورسپونڈنگ ٹائپ سی شاپ میں ہیں ویژول بیسک ڈاٹ نیٹ کی ہسٹری ہے وہ ویژول بیسک سے آئی ہے ایف شاپ ابھی ریسنٹلی ایک ٹوٹلی فنکشن لینگویج آئی ہے باقی جو لینگویجز ہیں ڈفرینٹ لینگویجز کی dot net implementation third parties نے دی ہیں اور وہ لینگویجز پہلے ایگزسٹ کرتی تھیں اور انہیں کنورٹ کیا گیا ہے تو سی شاپ کی یہ خاص بات ہے کہ وہ ڈاٹ نیٹ کے ساتھ ریئلی پیئرڈ ہے اگر جاوا کے کمپیریزن میں دیکھیں تو جاوا اور لینگویج اور جاوا ورچوئل مشین جیسے پیئرڈ ہیں اتنی ہی اچھی طرح سی شاپ اور dot net common language run time یا سی ایل آر اس طرح سے پیئرڈ ہیں سی شاپ اوریجنلی مطلب ایک انٹرسٹنگ ہسٹری ہے کہ اس کا نام پہلے کول تھا C like object oriented language اور بڑا ایک پاسبل تھا کہ اس طرح سے ریلیز ہو جائے لیکن ایونچولی اس کا نام سی شاپ رکھا گیا اور سی شارپ میں جو اس کا شارپ ہے یہ ایکچولی ایک میوزیکل نوٹ سے آیا ہے جس طرح میوزیکل نوٹس ہوتے ہیں A A sharp B B sharp اس طرح سی کے بعد سی شارپ ہوتا ہے وچ از اے پچ ہائر دین سی اور اگر آپ مائکروسافٹ کی ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ میں دیکھیں تو ایکچوئل شارپ کا سمبل سمبل یوز ہوتا ہے جو یہ جو ہم ہیش کا سمبل یوز کر لیتے ہیں اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے لیکن چونکہ کی بورڈ پہ ایزیلی ہیش کا اویلیبل ہوتا ہے اس لیے اسے کامنلی سی شاپ کو سی ہیش لکھتے ہیں لیکن بولتے سی شاپ میں تو جس طرح سی پلس پلس تھی کہ سی میں ایک انکریمنٹ آپریٹر ہے اور سی پلس پلس سے کنسیپٹ دیا کہ یہ سی سے ایک اسٹیپ ہائر ہے اس طرح سی شاپ میوزیکل نوٹس کے کنٹیکسٹ میں کہا کہ سی سے ایک اسٹیپ آگے ہے اور سی سے ایڈوانسڈ ہے تو اس کا نام سی شاپ ایسے رکھا گیا تو اب ہم جو نیکسٹ کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ ہم سی شاپ کو ایز اے لینگویج دیکھیں گے اور اسے اس کے کی فیچرز دیکھنے لگیں in comparison to Java and in comparison to C plus plus تو اب ہم ان کی ڈفرینسز کو دیکھتے ہیں ایک ڈفرینس تو آپ کو سی شاپ میں یہ ملے گا کہ آپ کو اس میں کوئی گلوبل ویریبلس یا گلوبل میتھڈس نہیں ملیں گے اس کے علاوہ آپ کو ایک ڈفرینس یہ ملے گا کہ جس طرح آپ سی پلس پلس میں لوکل ویریبلس ڈکلیئر کرتے تھے جو گلوبل ویریبلس یا کلاس ویریبلس کو شیڈو کر دیتے تھے مثلا یہ کہ آپ نے ایک آؤٹر اسکوپ پہ ویریبل بنایا اے نام کا اور انر اسکوپ پہ اسی نام کا ویریبل بنایا تو اب انر اسکوپ میں وہ اندر والا یوز ہوگا اور آؤٹر والا شیڈو ہو جائے گا تو یہ سی آپ یہ الاؤ نہیں کرتی اس کے علاوہ اس کی جو بولین ٹائپ ہے وہ اسٹرک بولین ہے اسے ہم اسٹرکٹ بولین کہتے ہیں اسٹرک بولین کا مطلب ہے کہ اس میں ادھر ٹرو آ سکتا ہے یا فالس آ سکتا ہے اس میں یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جیسے ہم سی پلس پلس میں کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی انٹیجر دے دیں اس کی کوئی بھی ویلیو نان زیرو ویلیو ہے وچ از ٹرو یہ آٹومیٹک اس طرح سے نہیں ہوگا اس کی بولین ٹائپ اسٹرکٹ بولین ہے اس کے علاوہ جو میموری ایڈریسز اس میں ہیں اگر میں آربیٹری لوکیشنس کو پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے سی پلس پلس میں پوائنٹرس کرتے ہیں تو مجھے ایکسپلسٹلی کہنا پڑے گا کہ یہ انسیف کوڈ ہے اور انسیف کوڈ یوزلی عام اپلیکیشنس کو الاؤڈ نہیں ہوتا لیکن لائبریریز کے اندر یا اسپیشلی آپ کو ایک پاپ اپ آ جائے گا کہ یہ انسیف اپلیکیشن ایگزیکیوٹ ہونے لگی ہے انسیف مارک کرنے کا مقصد کیا ہے کہ عام اپلیکیشن اس طرح آربیٹری پوائنٹرس نہ یوز کریں انسیف الاؤ کرنے کا پرپز کیا ہے کہ جن اپلیکیشنس کی یہ مجبوری ہے کہ انہیں آربیٹری میموری ایڈریسز چاہئیں وہ ایٹ لیسٹ سی شاپ میں لکھی جا سکیں اس کے بعد میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ ٹوٹلی گاربیج کلیکٹڈ لینگویج ہے اس میں میموری کو فری کرنے کا کنسیپٹ نہیں ہے اچھا یہ جو میں ڈفرینسز بتا رہا ہوں مطلب اگر آپ نے جاوا یا سی پلس پلس دیکھی ہے تو یہ اس سے ایک ہائی لیول ڈفرینسز ہیں ابھی یہ آپ کو یہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ یاد کر لیں ڈفرینسز اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اگر ان لینگویجز سے فیملیئر ہیں تو ان ڈفرینسز آپ کو میننگ فل لگیں گے لیکن ہم سی شارپ لینگویج چھوٹی چھوٹی ایگزامپل سے لے کے اور ساری یہ چیزیں پریکٹیکلی دیکھیں گے اس کے بعد آپ نے اگر سی پلس پلس میں ایکسیپشنس یوز کیے ہیں یا جاوا میں ایکسیپشنس یوز کیے ہیں تو ایک ایکسیپشنس کا سینٹیکس ہوتا ہے ٹرائی کیچ کا سی شاپ میں ایک ایڈیشنل چیز ہے فائنلی بلاک اور فائنلی بلاک کیا کرتا ہے یہ انشور کرتا ہے کہ کوئی کوڈ ویدر ہم ایکسیپشن آئی ہے یا نہیں آئی وہ کوڈ ایگزیکیوٹ ہو یہ فیچر اگین جاوا یا سی پلس پلس کی ایکسیپشن ہینڈلنگ میں نہیں ہوتا اس کے بعد اس کا ایک ڈیزائن ڈیسیجن ہے کہ اس میں ملٹیپل انہیریٹنس نہیں ہے سی پلس پلس میں ملٹیپل انہیریٹنس ہوتی ہے لیکن سی پلس پلس میں ملٹیپل انہیریٹنس ہوتی ہے لیکن انٹرفیسز نہیں ہوتے تو سی شاپ میں ہمارے پاس انٹرفیسز اویلیبل ہیں ملٹیپل انٹرفیسز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں like Java unlike C plus plus لیکن ملٹیپل انہیریٹنس نہیں operator overloading C sharp میں الاؤڈ ہے جو کہ سی پلس پلس میں بھی الاؤڈ ہوتی ہے لیکن جاوا میں الاؤڈ نہیں ہوتی یہاں پہ آپریٹر اوور لوڈنگ الاؤڈ ہے یہاں پہ یہ language C plus plus Java دونوں سے زیادہ ٹائپ سیف ہے اب ٹائپ سیف کیا ہوتی ہے کہ ٹائپ سیفٹی تب آتی ہے جب ہم ایک ٹائپ سے دوسری ٹائپ میں کنورٹ کرتے ہیں ایک تو ابھی میں نے آلریڈی بات کی بولینس کے انٹیجرس آٹومیٹیکلی بولینس کی جگہ نہیں یوز ہو سکتے اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ اگر میں ایک انٹیجر کو دوسرے انٹیجر میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو صرف تب الاؤڈ ہوگا جب میں ایک اسمالر انٹیجر کو وائڈر انٹیجر میں ڈال رہا ہوں اور باقی ساری کنورژنس الاؤڈ نہیں ہوتی اس کے بعد آپ کو شاپ میں ایک پراپرٹیز کا سینٹیکس ملے گا جو کہ کلاس کے ممبر ویریبلس ہیں جن کے آپ گیٹرس اینڈ سیٹرس پرووائڈ کرتے ہیں تو یہ کنسیپٹ سی پلس پلس میں بھی ہے جاوا میں بھی ہے سی شاپ میں آپ کو اس کا سمپلیفائڈ سینٹیکس ملے گا کہ آپ ایزیلی گیٹر سیٹرس لکھ سکتے ہیں بلکہ انہیں گیٹ سیٹ کے بجائے ڈاٹ آپریٹر سے بھی کال کر سکتے ہیں یہ سینٹیکس ہم دیکھیں گے کافی سمپلیفائی ہو جاتا ہے اور کافی کنٹرول آ جاتا ہے اس کے بعد اس میں سی شاپ میں کچھ ایڈوانسڈ فنکشنل پروگرامنگ کے ٹچز ہیں لیمڈا ایکسپریشنس فنکشن آبجیکٹس یہ چیزیں ہم سی شاپ کے نیور ورژنس میں آئے ہیں اور ہم ضرور کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ٹچ کریں گے کافی انٹرسٹنگ فیچرز ہیں تو یہ ساری لسٹ آف جو کی ڈفرینسز ہیں یہ بتانے کا مقصد ایک فلیور دینا ہے کہ اس میں جاوا اور سی پلس پلس سے کوئی سینٹیکس کے بہت بڑے ڈفرینسز نہیں ہیں بٹ بہت یوزفل فیچرز ہیں اور یوزفل ایڈیشنس ہیں اور اس میں کافی لینگویج ایڈیشنس بھی ہیں جو ابھی ہم نے اس نوٹیبل ڈفرینسز میں نہیں دیکھیں جیسے ایک فوریچ کا لوپ ہے جس کی ہم بات کریں گے جس سے لوپ ٹریورسل کسی لسٹ کے اوپر بہت سمپلیفائی ہو جاتا ہے تو یہ ہم جیسے جیسے اس لینگویج میں اپنی نالج بلڈ کریں گے ویسے ویسے یہ چیزیں سمجھ آتی جائیں گی تو سی شاپ کی فاؤنڈیشن میں ایک کامن ٹائپ سسٹم ہے کامن ٹائپ سسٹم ساری ٹائپس کو دو پیسز میں ڈیوائڈ کرتا ہے ایک ہے ہماری ویلیو ٹائپس اور ایک ہے ہماری ریفرنس ٹائپس تو یہ ہم پہلی چیز سی شاپ کی لینگویج کے بارے میں سمجھنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم جو بھی پروگرام لکھیں گے جو بھی اسٹیٹمنٹ لکھیں گے ہم کسی نہ کسی ویریبل اور اس سے کام کریں گے اور اس ویریبل کی کوئی ٹائپ ہوگی تو ٹائپ کو سمجھنا لینگویج کو سمجھنے میں پہلا اسٹیپ ہے اور سی شاپ نیٹلی لینگویجز کو ڈیوائڈ کرتی ہے ویلیو ٹائپس میں اور ریفرنس ٹائپس میں ویلیو ٹائپس میں میں ایک ورڈ یوز کرنے جا رہا ہوں ریفرینشیل آئیڈینٹی نہیں ہوتی ریفرینشیل آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے ویلیو ٹائپس ایک ویلیو ہیں یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ایک ویریبل میں اے بناتا ہوں اور اس کے اندر ٹین رکھتا ہوں اور ایک اور ویریبل بی بناتا ہوں اور اس کے اندر ٹین رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں لیٹ سے انہیں کمپیئر کرتا ہوں تو if A is equal to B میں کہتا ہوں تو کیا اس کا جواب آئے گا اس کا جواب ٹرو آئے گا لیکن اگر دو ریفرنس ٹائپس میں سیم ڈیٹا پڑھاؤ تو ان کا جواب ضروری نہیں کہ ٹرو آئے ابھی میں اس ضروری نہیں کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں ریفرنس ٹائپس کیا ہیں ریفرنس ٹائپس ایک ریفرنس ہیں to something which contains data مثلاً اگر میں یہ کہوں کہ اے اور بی ایک ریفرنس ٹائپ ہیں اور اس ٹارگیٹ ریفرنس ٹائپ میں ایک انٹیجر اسٹور ہو سکتا ہے اور اس میں ٹین پڑا ہے تو اسے میں ایسے سوچ سکتا ہوں کہ اے سے ایک ایرو لگاؤں اور ایک ڈبے کے اندر ٹین لکھ دوں اور بی سے ایک ایرو لگاؤں اور ایک ڈفرینٹ ڈبے کے اندر ٹین لکھتا ہوں تو اگر میں ان دونوں کو کمپیئر کروں گا تو ان کی ریفرنشیل آئیڈینٹی سیم نہیں ہے یہ دو ڈفرینٹ ریفرنسز ہیں اگر میں ایک اور ریفرنس بناؤں سی اور اسے کہوں سی از اکول ٹو اے تو اس کا مطلب ہے کہ سی ایک اور نیا ریفرنس ہے جو اے والے باکس کو ہی پوائنٹ کر رہا ہے ان کی ریفرینشیل آئیڈینٹی سیم ہے جبکہ اے اور بی کی ریفرنشیل آئیڈینٹی ڈفرینٹ تھی تو ریفرنشیل آئیڈینٹی کا کنسیپٹ صرف ریفرنس ٹائپس میں ہے ویلیو ٹائپس میں کوئی ریفرنس نہیں ہوتا وہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر میں اے کی بات کر رہا ہوں تو میں لیٹ سے چار بائٹس کا انٹیجر ہے میں اس ان فور بائٹس کی بات کر رہا ہوں اور کمپیئر کر رہا ہوں تو ان فور بائٹس کو کر رہا ہوں جبکہ ریفرنسز میں میں ادھر ریفرنس کو کمپیئر کر رہا ہوں یا ایسے بھی کیسز ہوں گے جہاں پہ میں کمپیئر ریفرنسز کروں گا لیکن آپریٹر اوور لوڈنگ کی وجہ سے ڈیٹا کمپیئر ہوگا تو یہ جو ویلیو ٹائپس ہیں یہ سسٹم ڈاٹ ویلیو ٹائپ سے ڈیرائیو ہوتی ہیں ہمیشہ انہیں کریٹ کر سکتے ہیں ہمیشہ کاپی کر سکتے ہیں ہمیشہ ان میں کوئی ڈیفالٹ ویلیو ہوگی مثلا انٹیجر بنایا تو اس میں انیشیلی زیرو ہوگا اور یہ چیزیں ریفرنس ٹائپس کے لیے ہمیشہ ٹرو نہیں ہوں گی ان کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں مثلا اس کی ایگزامپلس ویلیو ٹائپس کی ہیں int float character system dot date time even enumerations enum structs یہ سارے کے سارے ویلیو ٹائپس ہیں تو ان کنٹراسٹ جو ریفرنس ٹائپس ہیں ان میں ریفرنشیل آئیڈینٹی ہے میننگ کہ جب ہم انہیں کمپیئر کریں گے تو بائی ڈیفالٹ ان کے ریفرنسز کمپیئر ہوں گے کہ وہ سیم باکس کو جس کے اندر ڈیٹا پڑا پوائنٹ کر رہے ہیں یا نہیں لیکن اگین آپریٹر اوور لوڈنگ کے تھرو ان باکسز کا ڈیٹا بعض ٹائپس میں کمپیئر ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم ریفرنس ٹائپس کو کریٹ کر سکیں کاپی کر سکیں یہ ساری کی ساری چیزیں تب الاؤ ہوتی ہیں جب وہ پرٹیکولر ٹائپ ہمیں کریشن کنسٹرکٹر کے تھرو یا کاپی کنسٹرکٹر کے تھرو کاپینگ الاؤ کرے یا آپریٹر اوور لوڈنگ سے وہ ہمارے کمپیریزن ڈس الاؤ کر سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں گارنٹیڈ نہیں ہیں جو کہ ویلیو ٹائپس کے لیے گارنٹیڈ ہوتی ہیں اس کی ایگزامپل کیا ہے اس کی ایگزامپل ہے آبجیکٹ ایک کلاس ہے آبجیکٹ نام کی جس سے سارے آبجیکٹس ڈیرائیو ہوتے ہیں وہ ایک ریفرنس ٹائپ ہے سسٹم ڈاٹ اسٹرنگ اسٹرنگ کی کلاس ایک ریفرنس ٹائپ ہے سسٹم ڈاٹ ارے ارے کی کلاس ایک ریفرنس ٹائپ ہے اور یہ جو میں سسٹم ڈاٹ یوز کر رہا ہوں اس کی بھی ہم ایکسپلینیشن پہ لیٹر آئیں گے کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ جو ابھی ہم نے ریفرنس کا کنسیپٹ یوز کیا کہ ریفرنسز ایک باکس کو پوائنٹ کرتے ہیں اور value type itself some data ہوتی ہیں تو یہاں سے ایک کنسیپٹ آتا ہے باکسنگ اینڈ ان باکسنگ کا اور یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ بتاتا ہوں یہ ایک ایگزامپل میں میں نے ایک ویریبل بنایا ہے فو جس کے اندر ویلیو فورٹی ٹو ڈالی ہے یہ ایک ویلیو ٹائپ ہے کیونکہ میں نے انٹ کو بتایا تھا کہ انٹ ایک ویلیو ٹائپ ہوتی ہے تو یہ میں نے فو کے اندر فورٹی ٹو ڈال دیا یہ ایک ویلیو ٹائپ ہو گئی اب میں نے نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ایک تھوڑی interesting statement the object bar is equal to foo میں نے ایک ریفرنس ٹائپ آبجیکٹ ٹائپ جو سب ٹائپس کی سپر ٹائپ ہوتی ہے اسے کہا کہ it's equal to a value type تو ہوا کیا یہاں پہ انٹ ویلیو ٹائپ باکس ہو گئی ایک آبجیکٹ کے اندر اور اب یہ بیہیو کرے گی ایک ریفرنس ٹائپ کی طرح تو میں کسی بھی ویلیو ٹائپ کو پکڑ کے باکس کر سکتا ہوں اگر میں اسے کسی آبجیکٹ کو کر دوں اور باکسنگ امپلیسٹ ہے لیکن ان باکسنگ امپلیسٹ نہیں ہے میں یہ نہیں کر سکتا کہ something is equal to bar کیونکہ بار ایک آبجیکٹ ہے ایک ریفرنس ٹائپ ہے اس کی ان باکسنگ مجھے ایکسپلسٹلی کرنی ہوگی جیسے کہ تھرڈ اسٹیٹمنٹ میں دیا ہوا ہے foo two to is equal bar casted into an integer تو یہ جو کاسٹ کا سینٹیکس ہے سی پلس پلس کا یہ ہم یوز کریں گے to unbox back to a value type تو باکسنگ اور ان باکسنگ ہمارے جو ٹائپ سسٹم میں ویلیو ٹائپس اور ریفرنس ٹائپس ہیں انہیں تھوڑا اور ایکسپلین کرتی ہیں کہ ویلیو ٹائپس کوئی ڈیٹا ہے جس کو میں کسی نام سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور ریفرنس ٹائپس ڈیٹا کسی جگہ پڑا ہے اور میرے پاس اس کا ایک ریفرنس ہے اور وہ ریفرنس کی اپنی آئیڈینٹی ہے اور جب کمپیریزن کرتے ہیں تو ریفرنسز کمپیئر ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ ایکچوئل باکس کے اندر کا ڈیٹا نہیں کمپیئر ہوتا نیکسٹ چیز جو ہم سی سی شاپ کی ٹچ کریں گے وہ جینرکس ہیں یہ بھی ٹائپس سے ریلیٹڈ ہیں نارملی تو ہم ان نارمل ٹائپس میں کام کر رہے ہوں گے کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی ٹائپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یا ہم کوئی لیٹ سے ہم ایک لسٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور ہم ٹائپ سیف لسٹ بنانا چاہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آبجیکٹس کی لسٹ بنا دیں جس میں کچھ بھی اسٹور ہو سکے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم جس ٹائپ کی لسٹ بنانا چاہیں لائک ہم انٹس کی لسٹ بنانا چاہیں اس میں صرف انٹس آ سکیں لیکن کیئرس کی لسٹ بنانا چاہیں اس میں صرف کیئرز آ سکیں فلوٹس کی لسٹ بنانا چاہیں اس میں صرف فلوٹ آ سکیں تو ہم ٹائپ سیف کوڈ لکھنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارا جو کوڈ ہے وہ ہر ٹائپ کے لیے سیم ہے تو ایسے میں ہم جینرکس یوز کرتے ہیں اور اس کورس کے دوران ہم اکثر جینرک کلاسز یوز کر رہے ہوں گے ہمیں خود امپلیمنٹ نہیں کرنی ہوں گی لیکن ہمارے پاس یوز میں ہم لسٹ یوز کریں گے ریز یوز کریں گے جو ساری جنرک ٹائپس بیسڈ ہوں گی تو اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں یہ ایگزامپل میں ایک کلاس بنی ہوئی ہے جینرک لسٹ اور اس کے آگے یہ سی پلس پلس میں بھی ٹیمپلیٹس کا سینٹیکس یہی ہوتا ہے کہ اس میں اینگل بریکٹس کے اندر ٹی لکھ دیتے ہیں یا ٹی ون ٹی ٹو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ ٹائپس ہیں اور اس کے بعد اس ٹی کو اس کلاس کے کوڈ میں ایک ٹائپ کی طرح یوز کرتے ہیں جیسے یہاں پہ ایڈ کے فنکشن میں ایک ٹی ٹائپ کا آرگومنٹ دیا ہوا ہے اور اس ٹی کی ٹائپ کب پتہ چلے گی جب ہم ایکچولی کوئی لسٹ ڈکلیئر کریں گے جیسے یہاں پہ ہم نے مین کے اندر ایک جنریک لسٹ ڈکلیئر کی ہے لسٹ ون اس ٹائم پہ ہم نے بتایا کہ یہ لسٹ انٹ کی ہے یا نیکسٹ لسٹ اسٹرنگ کی ہے یا نیکسٹ لسٹ ایک ایگزامپل کلاس جو ہماری اپنی کلاس ہے اس کی ہے تو جینرکس اس طریقے سے سی پلس پلس کا ہمیں سارٹ آف ٹیمپلیٹ میکینزم یہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں سی شاپ میں اس کے علاوہ پری پروسیسر ڈائریکٹرس بھی ہیں ان کو کہتے پری پروسیسر ڈائریکٹرز ہیں کیونکہ سی کی یا سی پلس پلس میں ٹریڈیشنلی انہیں ایک پری پروسیسر ہینڈل کرتا ہے جو کمپائلیشن سے پہلے چلتا ہے اور سارے کوڈ میں سے پری پروسیسر ڈائریکٹر سالو کرتا ہے یہاں پہ سی شاپ میں یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز انہیں ٹریڈیشنلی کہتے ہیں یا کنونشنلی کہتے ہیں لیکن یہاں پہ انہیں ہینڈل کمپائلر ہی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں most common if hash if hash end if hash else یہ ہم کبھی کبھی یوز کریں گے اور اکثر ہم ایک ہیش ریجن اور ہیش اینڈ ریجن یوز کریں گے جو کہ کوئی کوڈ میں چینج نہیں لاتے بٹ ریجن ڈیفائن کرنے کی وجہ سے ہمارا ویژول اسٹوڈیو کا ایڈیٹر ہمیں اس ڈیفینیشن کو کولیپس کرنے کی اجازت دیتا ہے جس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کوڈ میں کسی پارٹ پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک پارٹ کو ہم فولڈ کر دیتے ہیں یہ فیچر ہم لیٹر ویژول اسٹوڈیو یوز کرتے ہوئے دیکھیں گے بھی کامنٹس اس میں بالکل سی سی پلس پلس کی طرح ڈبل سلیش یا سلیش اسٹار سے شروع کر دیں اور پھر جتنی مرضی لائنس بعد اسٹار سلیش لکھ دیں بالکل سی پلس پلس کی طرح کے کامنٹس ہوتے ہیں لیکن کامنٹس میں ایک ایڈیشنل اس میں ایک ڈاکومنٹیشن سنٹیکس ہے جو جاوا ڈاک سے انسپائرڈ ہے جاوا میں بھی اس طرح کی ڈاکیومنٹیشن ایگزسٹ کرتی ہے اس کی میں آپ کو ایگزامپل دکھاتا ہوں اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ میں نے فو کے اندر ایک میتھڈ لکھا ہے بار اور اس کی یہ سلیش اسٹار کے بجائے سلیش ڈبل اسٹار سے اسٹارٹ کیا ہے کامنٹ اور اس کا یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ اسپیشل ڈاکیومنٹیشن ہے اور اس کے اندر میں نے فنکشن سمری لکھ دی اس کے پیرامیٹرس لکھ دیے ریمارکس لکھ دیے ریٹرن ٹائپ کے بارے میں یہاں بات ہو سکتی تھی یہ ساری کی ساری چیزیں لیٹر آٹومیٹیکلی ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہیں H T M L documentation کے اندر تو یہ فیچرس ہم نے دیکھے سی شارپ کے مین مین کی فیچرس دیکھیں نیکسٹ لیکچر میں ہم انٹروڈیوس کریں گے ایک ہیلو ورڈ ایپلیکیشن اور اس ہیلو ورڈ ایپلیکیشن میں ہم ون بائی ون اس کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں گے اور اسے ایکچولی چلا کے دیکھیں گے کہ سی شاپ میں اپلیکیشنس کیا ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم اس سی شاپ لینگویج کے initial operators language syntax one by one انہیں کور کریں گے اس سارے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی ایک کمپائلر کی ایک ایڈیٹر کی تو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں ویژول اسٹوڈیو اور ویژول اسٹوڈیو کا ہم ایکسپریس ایڈیشن یوز کریں گے express edition for desktop جو ان کا ایک فری ورژن ہے جس میں ان کے بہت سارے فیچرس میجورٹی فیچرس اویلیبل ہیں کچھ ٹیم ڈیولپمنٹ اور کچھ ان کے ایڈوانس فیچرس ہیں جو اس میں نہیں اویلیبل لیکن ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں آپ میں آپ کو گائڈ کر دوں کہ آپ کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کریں گے انسٹال کریں گے اور اس میں آپ کو یہ جو ڈاؤن لوڈ ہے یہ اس لوکیشن سے ملے گی یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ Microsoft dot com slash visual studio کا یو آر ایل ہے یہاں سے آپ نے اس visual studio express edition two twelve for Windows desktop ٹاپ یہ چوز کرنا ہے اور پھر یہاں پہ آپ کو دو لنکس ملیں گے ڈاؤن لوڈ ناؤ اور انسٹال ناؤ تو ادھر اگر آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن تیز ہے آپ ڈائریکٹ انسٹال ناؤ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو ایک آئی ایس او فائل ملے گی جو ایک سی ڈی امیج ہوتا ہے سی ڈی امیج کو اگر آپ لائک ونڈوز ایٹ پہ ہیں تو آپ ڈائریکٹلی اسے ماؤنٹ کر سکتے ہیں اور اس کی یعنی آپ اسے رائٹ کلک کریں گے ماؤنٹ کریں گے اس کی انسٹالیشن اسٹارٹ ہو جائے گی اور اگر آپ کسی پرانے ورژن پہ ہیں تو آپ کے بہت سارے سی ڈی کو ماؤنٹ کرنے کے سافٹ ویئر مل جائیں گے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یا آپ آئی ایس او کو ایک ڈسک پہ برن کر سکتے ہیں وہ آپ کے ہمیشہ کے لیے انسٹالیشن ڈسک بن جائے گی اور آپ اسے انسٹال کر سکتے ہیں ونس آپ اسے انسٹال کریں گے اس انسٹالیشن کے دوران ایکچولی یہ کچھ بھی نہیں پوچھتا آپ جسٹ اوکے کریں گے پورا انسٹال کر دے گا لیکن جب آپ اسے چلائیں گے تو آپ کو کہے گا کہ تھرٹی ڈیز سے زیادہ یوز کرنے کے لیے اسے آن لائن رجسٹر کریں جو کہ فری رجسٹریشن ہے یہ visual studio express totally free version ہے جو مائیکروسافٹ نے خود اویلیبل کیا ہوا ہے تو آپ اسے اگر آن لائن رجسٹر کر لیں تو آپ اسے انڈیفینیٹلی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ ونس آپ اسے چلائیں گے تو آپ کو اس طرح کی اسکرین نظر آئے گی یہاں پہ آپ کا کوڈ سینٹر میں موجود ہے اور اس کی یہ ٹول بار اور یہ ساری اس میں ڈفرینٹ آپشنس ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے یوز کریں گے فائل نیو پروجیکٹ اور اس میں سے ہم ویژول سی شاپ کا پروجیکٹ چوز کریں گے اس میں ہم کنسول اپلیکیشن چوز کریں گے اور آپ کے پاس ایک کنسول اپلیکیشن کا بلینک ونڈو آ جائے گی جس میں تھوڑا سا ایک اسکیلیٹن کوڈ لکھا ہوتا ہے اس جگہ پہ ہم جو بھی ہم ڈفرینٹ ایگزامپلس ڈسکس کریں گے اس کوڈ کو ریموو کر کے آپ وہ ایگزامپلس یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ٹول بار پہ ایک اسٹارٹ کا گرین بٹن ملے گا اسے آپ چلائیں گے تو یہ کمپائل ہو کے رن ہو جائے گا تو یہ ویژول اسٹوڈیو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یہ اب آپ کا نیکسٹ کام ہے اسے ڈاؤن لوڈ کریں اسے انسٹال کر کے دیکھیں اگر آپ نے کوئی ایگزامپل چلانی ہے تو چلا لیں لیکن نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک ہیلو ورڈ کی ایگزامپل خود ڈسکس کریں گے اسے لائن بائی لائن ڈائسیکٹ کریں گے اس میں ایک ایک چیز کو سمجھیں گے کون سی لائن کیوں لکھی ہے کیا کر رہی ہے تو یہ سارے اس پروگرام کو سمجھنے کے بعد اسے ہم بہت کمانڈ لائن سے کمپائل کر کے دیکھیں گے جس میں ہم صرف کمپائلر یوز کر رہے ہوں گے اور یہ جو ابھی آپ نے آئی ڈی ڈاؤن لوڈ کی ہے ویژول اسٹوڈیو کی اس کے اندر سے اسٹارٹ کر کے دیکھیں گے کہ اس کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے تو تب تک کے لیے آپ کا یہ کام ہے کہ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے ایکسپیریمنٹ کریں اور ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ اویلیبل ہو رن کر رہا ہو یہ پروگرام اور پھر نیکسٹ لیکچر میں یہاں سے ریزیوم کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ